اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام ان کے دور کا واقعہ کہ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا اس نے محبت جتنے تھے خواب کی تعبیر والے سب کو بلایا کہ بھائی بتاؤ اس کی تعبیر کیا کوئی نہیں بتا سکا حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا اور بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ اسے سجدہ کریں پھر آن کر دربار میں کھڑے ہو کر کے بات کریں حضرت دانیال پہنچے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے خواب کی تعبیر اس نے کہا ہمارے یہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے سجدہ کریں اور پھر ہمیں تعبیر بتائیے انہوں نے کہا سنو جس نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے نا وہ ناراض ہو جائے اگر میں تمہیں سجدہ کروں جب وہ ناراض ہو جائے تو پھر میں تمہیں خواب کی تعبیر کیسے بتاؤں اس کو ناراض کروں تو پھر تعبیر کیسے اچھا اچھا انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ ایسا کرو کہ بغیر سجدہ کے بتاؤ تعبیر کیا حضرت دانی علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی حکمت تھی ہے کیا مطلب کہتے ہیں کمبت کہیں گا مشرق بے دین پتا نہیں کیا ہو جاتا پھر ہے یا نہیں ترکیب دیکھی کتنی کالی کہ جس نے مجھے علم دیا ہے میں تو اسی کو سجدہ کرتا ہوں اور اگر میں تمہیں سجدہ کروں تو وہ ناراض ہو جائے گا تو پھر میرا علم بیکار ہو جائے گا میں کیسے کروں گا جیسے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا تو بلایا موبر کو سب نے کہا کر لے گے اس کا یہ ہے اس کی تعبیر کہ سب آپ کے رشتے دار مر جائیں گے آخری میں آپ مریں گے عجیب بات ہے ایک کسی معقول آدمی کو بلایا بھائی آپ تعبیر بتائیے اس تعبیر ہی بتائی لیکن لفظ کیا تھے کہنے لگے جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمام آپ کے عیز اقربا میں آپ کی عمر زیادہ فرق کیا ہوا دونوں میں فرق کیا ہوا بات تو یہ ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ سارے مر جائیں گے آخری میں تم مرو انہوں نے کہا کہ آپ کے تمام عیزا میں آپ کی عمر زیادہ تو دیکھیے بات جو ہے وہ کسی تدبیر سے عزیزان گرامی سمجھائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے